جناب خارجہ بن سلط نے اپنے چاچا حضرت علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا تم اس شخص یعنی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس سے خیر یعنی قرآن اور ذکر اللہ لے کر آئے ہو چنانچہ ہمارے اس شخص پر دم کر دو پھر وہ لوگ ان کے پاس ایک مجنون یعنی دیوانے کو لائے جو زنجیروں میں ڈکڑا ہوا تھا انہوں نے اسے تین دن تک صبح و شام سورہ فاتحہ کا دم کیا وہ جب بھی اسے ختم کرتے تو اپنا لواب جمع کرتے اور اس پر پھونک دیتے پھر وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ بندھن سے کھول دیا گیا ہو ان لوگوں نے ان کو کچھ دیا تو تو وہ نبی صلی صلی اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کے پاس آئے اور یہ سب بیان کیا رسول نے فرمایا کھا لو قسم میری عمر کی لوگ باطل جھاڑ پھونک سے کھاتے ہیں اور تم نے حق سچ دم سے کھایا ہے سننے ابو دابود حدیث نمبر تین ہزار چار سو بیس